اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم اور تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃیں ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو وہی تمہارے ولی اور مالک ہیں بس کیا ہی اچھے مالک ہیں اور کتنے ہی بہتر مددگار ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اسلام آسان دین ہے اس دوسرے سجدے کے بارے میں دو قول ہیں پہلے سجدے کی آیت کے موقع پر ہم نے وہ حدیث بیان کر دی ہے یعنی سورن ابی داود اور سورن ترمیدی وغیرہ کی جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور حج کو دو سجدوں سے فضیلت دی گئی جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ پڑھے ہی نہیں بس رکو سجدہ عبادت اور بھلائی کا حکم کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مالوں اپنی جانوں اور اپنی زبانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور حق جہاد ادا کرو جیسے حکم دیا ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ ہی نے تمہیں برگزیدہ اور پسندیدہ کر لیا ہے اور امتوں پر تمہیں شرافت و کرامت عزت و بزرگی عطا فرمائی کامل رسول اور کامل شریعت سے تمہیں سر بر آوردہ کیا تمہیں آسان سہل اور عمدہ دین دیا وہ احکام تم پر نہ رکھے وہ سختی تم پر نہ کی وہ بوجھ تم پر نہ ڈالے جو تمہارے بس کے نہ ہو جو تم پر گرا گزریں جنہیں تم بجا نہ لا سکو اسلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تاکید والا رکن نماز ہے اسے دیکھیے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں تو چار رکعتیں فرض اور پھر اگر سفر ہو تو وہ بھی دو ہی رہ جائیں اور خوف میں تو حدیث کے مطابق صرف ایک ہی رکعت جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے وہ بھی سواری پر ہو تو اور پیدل ہو تو رو بقبلہ ہو تو اور دوسری طرف توجہ ہو تو اسی طرح یہی حکم سفر کی نفل نماز کا ہے کہ جس طرف سواری کا منہ ہو پڑھ سکتے ہیں پھر نماز کا قیام بھی بوجہ بیماری کے ساقط ہو جاتا ہے مریض بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹے لیٹے ادا کر لے اسی طرح اور فرائض اور واجبات کو دیکھو کہ کس قدر ان میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ اور ابو موسل اشاری رضی اللہ عنہما کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو فرمایا تھا خوشخبری سنانا نفرت نہ دلانا آسانی کرنا سختی نہ کرنا اور بھی اس مضمون کی بہت سی حدیثیں ہیں چنانچہ تفسیر ابن جری قبری میں ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ تمہارے دین میں کوئی تنگی و سختی نہیں امام ابن جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ملتا کا نصب ب خفض ہے گویا اصل میں کلیمت ابیکم ابی کم تھا اور ہو سکتا ہے کہ الزمو کو محضوف مانا جائے اور ملا کو اس کا مفعول قرار دیا جائے اس صورت میں یہ اس آیت کی طرح ہو جائے گا یعنی سور انعام کی آیت نمبر 161 جس میں اللہ نے فرمایا دینا قیمہ الاخری اللہ ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کیونکہ ان کی دعا تھی کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو مسلمان بنا دیجیے لیکن امام ابن اپنے رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قول کچھ جچتا نہیں کہ پہلے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے پہلے سے ہو اس لیے کہ یہ تو بہت ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام اس قرآن میں مسلم نہیں رکھا تو پہلے سے کہ لفظ کے معنی یہ ہیں کہ پہلی کتابوں میں اور ذکر میں اور اس پاک اور آخری کتاب میں یہی قول مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے اور یہی درست ہے کیونکہ اس سے پہلے اس امت کی بزرگی اور فضیلت کا بیان ہے ان کے دین کے آسان ہونے کا ذکر ہے پھر انہیں دین کی مزید رغبت دلانے کے لیے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لے کر آئے تھے پھر اس امت کی بزرگی کے لیے اور انہیں مائل کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا ذکر میری اگلی کتابوں میں بھی ہے مدتوں سے انبیاء کی آسمانی کتابوں میں تمہارے چرچے چلے آ رہے ہیں اگلی کتابوں کے پڑھنے والے تم سے خوب آگاہ ہیں بس اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم ہے اور خود اللہ کا رکھا ہوا سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جاہلیت کے دعوے اب بھی کرے یعنی باپ دادوں پر حسب نصب پر فخر کرے اور دوسرے مسلمانوں کو کمینہ اور ہلکا خیال کرے وہ جہنم کا ایندھن ہے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور نمازی بھی پڑھتا ہو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو اللہ تعالیٰ نے جو نام تمہارے رکھے ہیں انہی ناموں سے پکارو اور دوسرے بھی جب تمہیں مخاطب کریں تو اسی نام سے پکاریں یعنی مسلمین مؤمنین اور عباد اللہ یعنی فرما بردار ایمان لانے والے اور اللہ کے بندو سور بقرہ کی آیت نمبر اکیس یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم کی تفسیر میں ہم اس حدیث کو پوری بیان کر چکے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں عادل عمدہ بہتر امت اس لیے بنایا ہے اور اس لیے اور تمام امتوں میں تمہاری عدالت کی شہرت کر دی ہے کہ تم قیامت کے دن اور لوگوں پر گواہی دو تمام اگلی امتیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت کی اقراری ہوں گی اس امت کو اور تمام امتوں پر سرداری حاصل ہے اس لیے ان کی گواہی ان پر معتبر مانی جائے گی اس بارے میں کہ ان کے رسولوں نے پیغام ربانی نے پہنچا دیا ہے وہ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے کہ آپ نے انہیں دین الہی پہنچا دیا اور حق رسالت ادا کر دیا ہے اس کی بابت جتنی حدیثیں ہیں اور اس بارے کی جتنی تفسیر ہے وہ ہم سب کی سب سور بقرہ کی سترویں رقو کی آیت نمبر ایک سو تریالیس کی تفسیر میں لکھ آئے ہیں اس لیے یہاں اسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں وہیں دیکھ لی جائے وہیں نو علیہ السلام اور ان کی امت کا واقعہ بھی بیان کر دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اتنی بڑی عظیم الشان نعمت کا شکریہ تمہیں ضرور ادا کرنا چاہیے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کردہ فرائض کی انجام دہی انہیں شوق سے دل کی خوشی سے بچا لاؤ خصوصاً نماز اور زکوٰۃ کا پورا خیال رکھو جو کچھ اللہ نے واجب کیا ہے اسے دلی محبت سے بجا لاؤ اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کے پاس بھی نہ پھٹکو بس نماز جو خالص رب کی ہے اور زکوٰۃ جس میں رب کی عبادت کے علاوہ مخلوق کے ساتھ احسان بھی ہے کہ امیر لوگ اپنے مال کا ایک حصہ فقیروں کو خوشی خوشی دیتے ہیں ان کا کام چلتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہت آسانی ہے حصہ بھی کم ہے اور سال بھر میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ کے کل احکام سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ کی تفسیر میں ہم نے بیان کر دیے ہیں وہیں دیکھ لیے جائیں پھر حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اللہ ہی پر توکل کرو اپنے تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد طلب کیا کرو اعتماد ہر وقت اللہ ہی پر رکھو اللہ ہی کی تائید پر نظریں رکھو وہ تمہارے مولا ہیں تمہارے حافظ ہیں ناصر ہیں تمہیں تمہارے دشمنوں پر کامیابی عطا فرمانے والے ہیں وہ جس کے ولی بن گئے اسے کسی اور کی ولایت کی ضرورت نہیں سب سے بہتر ولی وہی تو ہیں سب سے بہتر مددگار اللہ ہی ہیں تمام دنیا گو دشمن ہو جائے لیکن وہ اللہ سب پر قادر ہیں اور سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ہیں ابن ابی حاتم میں وہی ابن ورد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کر لیا کر میں بھی اپنے غضب یعنی غصے کے وقت تجھے معافی عطا فرما دیا کروں گا اور جن پر میرا عذاب نازل ہوگا میں تجھے ان میں سے بچا لوں گا برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے برباد نہ کروں گا اے ابن آدم جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو صبر و سہار سے کام لے مجھ پر نگاہیں رکھ میری مدد پر بھروسہ رکھ میری امداد پر راضی رہ یاد رکھ میں تیری مدد کروں یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے اللہ تعالی ہمیں بھلائیوں کی توفیق دیں اپنی امداد نصیب فرمائے آمین